نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دین کو اس کے تمام مقتضیات اور احتیاجات کو مکمل کر دیا ہے فرمایا اتمم تو علیکم کم اکمل تو نقم دی اے انسانوں میں نے تمہارے لیے مکمل دین اتارا ہے اور نعمت کا اتمام کر دیا ہے یوں تو ہم اکثر و بیشتر اس آیت کو یا اس مقولہ کو اپنی مجالس اور اپنے لیکچرز میں دہراتے ہیں مگر ہم کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس کا احاطہ نہیں کرتے اللہ رب العزت نے اس دین کی بنیاد عقیدہ کو بنایا ہے توحید کو اس کی اساس کی بنیاد قرار دیا ہے جب تک طالب علم مسئلہ توحید میں فہم عقیدہ میں صحیح معنی میں قرآن و سنت کے انداز سے کامل نہیں ہوتا وہ اسلام کے کسی بھی مسئلہ پر زبان کھولنے کی استعداد صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اللہ کے دین اسلام کے مختلف مسائل سمجھنا ہو تو سب سے پہلے جو اس کی بنیاد ہے اس کو سمجھو اللہ نے اس کی بنیاد عقیدہ توحید کو قرار دیا عقیدہ توحید کو بنیاد قرار دینا یہ جملہ بھی ہمارے لیے مشکل پڑتا ہے بہت آسان ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کی بنیاد اپنی طرف رجوع کو قرار دیا کہ اے انسان تو اپنی زندگی کے اندر اپنے فردی انفرادی ذاتی مسئلہ میں یا اپنے قومی عمومی اجتماعی مسئلہ میں ہر ایک مسئلہ میں میری طرف پلٹ مجھے سامنے رکھ عقیدہ توحید بنیاد ہے اس کا معنی کیا ہے کہ خود اللہ وحدہ لا شریک کی طرف میری نظر میرا سوال میرا سب کچھ اللہ کے ساتھ منسلک ہو جب تک طالب علم پروفیسر سیاستدان وکلا جتنے طبقہ ہائے معاشرہ ہیں جب تک وہ عقیدہ توحید میں صحیح معنی میں خالص نہیں ہوتے اس عقیدہ کو سمجھتے نہیں تب تک وہ اسلامی مسائل اسلامی مسائل پر سیر حاصل رائے یا حل نہیں دے سکتے اللہ اکبر قرآن مجید کو آپ اس اینگل سے اٹھا لیں اللہ رب العزت انسانوں کے سامنے یہ بات بار بار رکھتا ہے اے انسانوں حکم اور حاکمیت ادارہ حکم یہ اللہ کے لیے ہے تمہارا اس میں اختیار دخل نہیں ہے یقولون حلنا من الامر من شعی قل ان الامر کل للہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا وہ کہتے ہیں اور کہیں گے حل من الامر من شعیل کیا اس کنٹرول انتظام تقنین تشریح قانون سازی میں فیصلہ کنند ہونے میں حلنا الامر من منشئی کیا اس معاملے میں ہمارا کوئی اختیار کوئی دخل کوئی حق ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے انسانوں کے دل کا نفاق یا ان کی خواہش و طلب ادارہ حکم میں شمولیت یا اختیار و اقتدار میں دخل اللہ اس کو سوال بنا کے پیش کرتے ہیں قرآن مجید نے صاف اندر کی بات نکال کے باہر رکھ دی من الامر من شعین کیا فیصلے کرنے میں اختیارات کے استعمال میں قانون سازیوں میں ہمارے لیے کوئی امر کوئی حصہ ہے پھر خود جواب دیا کل اے نبی ان سے کہہ دو ان نل امرا کل انسانوں کے اوپر حکومت حاکمیت کا کل معاملہ یہ اللہ کی ملکیت ہے اللہ اکبر اللہ تعالی دو مسئلہ میں بہت حساس ہے ایک مسئلہ عبادت اور دوسرا مسئلہ حاکمیت و حکم بہت سینسیٹیو مزاج اللہ رب العالمین کا عبادت اللہ تعالی عبادت میں شرک کا شراکت کا شائبہ تک پسند نہیں کرتا برداشت پسند کا لفظ بھی ثقیل ہے برداشت نہیں کرتا اور دوسرا حاکمیت حکم مالک کون ہے کس کی چلے گی اللہ تعالیٰ اس مسئلہ میں بھی اپنی ذات میں کوئی شراکت برداشت نہیں کرتا اللہ کو یہ پسند ہی نہیں اللہ کو یہ برداشت ہی نہیں کہ بندہ اللہ کا ہو کلمہ پڑے اشہد اللہ الہ الا اللہ عبادت بھی کسی کی کرے اطاعت بھی خیر کی کرے ہم ان ہر دو مسئلہ میں آج بہت ڈھیلے نہ ہم مشرقین یہود نصارہ ہنود مشرقین کے ساتھ ملنے ملانے میں کوئی ہچکچاہٹ رکھتے ہیں نہ ہم مسئلہ حکم و حاکمیت عوام کو اختیارات دینے کے موقف میں کوئی سنجیدگی اختیار کرتے غیر اللہ کو بلانے پکارنے مانگنے شرک کرنے میں ہمارے اندر کوئی حساسیت نہیں چنانچہ آپ دیکھ لیں شرک کے کتنے منظر اور مظہر آج ہمارے سامنے ہیں بلکہ ہم میں سمجھتا ہوں اگر آج کسی سے پوچھنے لگے کہ شرک کیا ہے اس کو ڈیفائن کرو تو شاید وہ حق ہوں شرک کی تعریف ڈیفینیشن بھی نہ کر سکے کیونکہ نبے فیصد سے زیادہ مسلمان اس وقت حمل شرک میں ملوث مبتلا ہے اچھا اور یہ دو مسئلے حساس اتنے ہیں کہ آج کوئی شخص عوامی نظاموں کے خلاف بولنے لگے تو وہ لوگوں کی انگلیوں کا نشانہ بنتا ہے اور آج کوئی شخص عقیدے کے اخلاص اور خالص عقیدے کے موضوع پر کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کو ماننا یا مانگنا یا پکارنا یا دل میں بسانا یا کوئی رشتہ جوڑ لینا کہیں گے یہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے آپ اندازہ کر لیجئے ہماری حالت اور واللہ ہے میں بطور طالب علم کے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں ٹھوس دلیلوں کی بنیاد پر کہتا ہوں جب انسان عقیدے میں شرک کرتا ہے اللہ کی قسم وہ سیاست میں بھی شرک کرتا ہے جب جب عقیدے میں شرک آئے گا اس کا لازمی الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا سیاسی نظاموں میں شرک ہو آپ تصور کریں آج ہمارے سامنے عوام کتنا بڑا بت ہے عوام عوام یہ چاہتے ہیں عوام کا مینڈیٹ ہے یہ عوام کا فیصلہ ہے یہ عوام کی عدالت ہے اللہ کی قسم ہم اس لفظ عوام اور اس ٹرمینالوجی اس طلاح کو بالکل شرک کی ایکسٹریم تک لے گئے آپ دیکھ لیں اس وقت ہماری زندگی ہماری شکل و صورت ہمارا فیشن ماڈل ہمارا لائف اسٹائل وہ سارا کس بت کو پوچھتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں لوگ کیسا چاہتے ہیں میں ویسا بنوں ہم لوگ پبلک ماسز عوام ہم اس کو اللہ رب العالمین کے برابر رکھ کے آج پوج رہے ہیں پرستش کر رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ میں اس بات کو حساس بنا کے کہہ رہا ہوں آپ غیر حساس طریقے سے اس پر عمل پہ رہا ہے یہ ہماری اس وقت کی حالت ہے عقیدہ اور مذہب اور اعتقاد کی حالت ہم شرک عقیدے کے شرک میں مبتلا ہیں اور جب ہم عقیدہ کے شرک میں مبتلا ہے اس کے معنی کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہماری نگاہ میں پوری و وضاحت کے ساتھ سامنے نہیں ہے تو پھر میرا سیاسی نظام میرا معاشرتی ڈھانچہ جو عوام کہیں گے ویسا ہوگا بات بوجھل لگتی ہے مگر آپ داڑھی مونڈنے والے میرے بھائیوں سے پوچھیں کیوں مونڈتے ہو پردہ اتارنے والی پردہ نہ کرنے والی میری بہنوں بیٹیوں سے پوچھے نیک بخت دوپٹہ چادر خریدی ہوئی ہے پر اس کو سر پر کاندھے پر جسم پر ڈھانپتی کیوں نہیں پردہ برقع کیوں نہیں کرتی کہ لوگ برا جانتے ہیں لوگ اچھا نہیں سمجھتے اس کو یہ فیشن آف دا ڈے نہیں ہے او اللہ کے بندے مسلمان تیرے لیے فیشن آف دا ڈے تیری آپ تیرا کل گزشتہ اور آنے والا تیرے لیے قرآن ہے اللہ کا دین اسلام تو نے اشہدوں کی شہادت میں یہ اقرار کیا یہ اعلان کیا یا اللہ میرا آج بھی تیرا میرا کل بھی تیرا میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا موتی ہوں اللہ میں تیرا عابد ہوں میں تیرا محکوم ہوں نظام سیاسی ہو نظام معاشرتی تعلیمی ہو اللہ کی قسم عقیدہ سمجھو عقیدہ پہلے یہ آج ساری جمہوری جماعتیں سیاسی جماعتیں پولیٹیکل پارٹیز اور حکومتی ٹولے یہ نظام کو ڈیفائن کرنے میں اس کی تعین میں غلطی میں کیوں ہے اس لیے کہ کوئی بھی ہر دو بینچ میں سے ہر دو رکن میں سے کوئی بھی عقیدہ توحید کو سمجھ لے اس پر بحث تمہیز کر لے سوال و جواب کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتا چنانچہ ذہن یہ بنا کہ عوام کا حق حاکمیت عوام کا حق حکومت میرے بھائی یہ ساری بات اس لیے ہے کہ مسئلہ خلافت راشدہ مسئلہ خلافت اسلامیہ مسئلہ عمارت اسلامیہ اللہ کی قسم آج اٹکا ہوا کیوں ہے وہ ذرا آ جائے عمراء بیٹھ جائیں سدور وزیر اعظم جمع ہو جائیں بے نتیجہ ان کے اجلاس ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں سبب کیا ہے سب سے پہلے اس امت کو اپنا عقیدہ سمجھنا ہے عقیدہ کیا ہے اب عوام کا حق حاکمیت ہے یہ ایک بت ہے ایک عقیدہ ہے عوام کی حق حریت ہے ہم جتنا اس بت کو بڑھاتے جائیں گے جو جو کچھ شیطان عوام کی زبان سے کہلوائے گا وہ ان کے رائٹس ان کے ڈیمانڈ بنتے جائیں گے تو یہ اس وقت مفروضہ ہے عوام کا حق کے حکومت حق کے حاکمیت جس کا ترجمہ گورنمنٹ آف دا پیپل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے ان الحکم اللہ للہ حاکمیت کا حق کس کا ہے مخلوقات کا مملوک کا عباد کا یہ سارے عربی لفظ بڑے جاندار لفظ تھے اللہ کی قسم لفظوں کی بڑی تاثیر ہوتی ہے بہت روح پرور مانا خیز کی ہوتی ہے اور انتہا درجے کی زہریلی اور مہلک قاتل بھی تاثیر لفظ کی ہوتی ہے لفظ تاثیر رکھتا ہے بڑی قاتل یا بہت روح پرور مانا پرور مانا خیز آپ سوچ لیں جو مرے ہوئے اولیاء کو مانے گا وہ کبھی ان کی قبر نہیں کہے گا مزار کہے گا یا دربار کہے گا جو بھی کسی داتا کسی ارس کسی کتب کسی غوث کسی ابدال کے قبر پر جائے گا جا کے سلام کہے گا جا کے حاضریاں دے گا بہو بیا کے لائے تو بہو کو سلام کروانے لے جائے گا اس کو جب پوچھو کہے گا مزار پر گیا تھا دربار پر گیا تھا کبھی نہیں کہے گا قبر پر گیا تھا لفظ کی تاثیر جانچو میں نے دلیل حرض کی لفظ کی تاثیر الفاظ مفہوم رکھتے ہیں وہ مفہوم انسان کو گائیڈ کرتا ہے ہم نے دیکھا لاہور میں بہویں بیاہی آتی ہیں تو ساتھ بہو کو ساتھ لے کے سلام کروانے جاتے کہاں گئی تھی دربار پر بزرگ کے مزار پر لاکھ پوچھو بی بی تو فلاں بزرگ کی قبر پر گئی تھی کہے گی تیری مت ماری ہے قبر کہتا ہے گستاخی کرتا ہے میں تو فلاں بابے کے دربار پر گئی تھی سلام کروانے تصور کیا ہے کہ نہیں نہیں وہ مرے نہیں ہیں وہ سارے زندہ ہیں سنتے ہیں جانتے ہیں مرادیں پوری کرتے ہیں فریاد رسانی کرتے ہیں آپ کتنا تجربہ کر کے دیکھ لیں نتیجہ یہی ہوگا یہ سارے مزارات ارد گرد کسی بھی علاقے میں ہو ہر مزار اور دربار کے ساتھ سلسلہ منسلک کیا ہے کہ جاؤ سلام کرو اپنا مدعا بیان کرو اپنی آرزو پیش کرو اپنی منت وہاں پہ سناؤ مرادے پاؤ اللہ اکبر ذرا سمجھنے کے لیے حدیث صحیح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اللہ قبری القبری یعبد اللہم اللہ تجعل قبری عیدا اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے لیے کیا کہہ رہے ہیں ماں بہنا قبری و ممبری ماں و ممبری اللہ تج القبری یعبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ کے لیے لفظ قبر کا استعمال کر رہے ہیں اب قبر کا لفظ کیا ہے کامن سینس اسلام آباد کا آدمی کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے کہیں گے قبرستان اتنے بجے پہنچنا ہے قبر کھود لی گئی ہے قبر پر جمع ہوں گے میت کو دفن کرنا ہے تصور کیا ہے کہ قبر میں وہ جاتا ہے جو فوت ہو جاتا ہے اور جو مرتے نہیں ہیں وہ مزار میں رہتے ہیں ان کے دربار ہوتے ہیں ان درباروں میں حاضریاں اور میلے اور عرف عرف کے معنی شادی دولہ عروس عروسہ یہ زندہ کے تصورات ہیں سارے زندہ کے تو یہ اصطلاحات کا یہ الفاظ کا فتنہ ہے جو آج اس مسلم اما کو دس گیا ہے عوام کا حق حاکمیت عوامی حکومت بمقابلہ الہی اسلامی قرآنی حکومت یہ ساری اصطلاحات مغرب سے آئی government of the people people mandate لوگوں کی رہا کیا ہے لوگ کیا چاہتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں اس کو قانون و حکم کا درجہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنی اسرائیل الانبیاء اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے بنی اسرائیل میں موسا علیہ السلام کو حکم کا درجہ دیا فائز کر دیا ان کے وزیر اعظم ہارون بن گئے اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل جو میری امت سے پہلے دنیا کی بڑی امت تھی اس بنی اسرائیل کی سیاست تربیت عوام انتظام و انسرام کون کرتا تھا انبیاء اللہ کی شریعت کے مطابق انبیاء ان کا سیاسی انتظام و انسرام کرتے تھے کلما ہالکہ نبی خلافہ خلاف نبی جب بھی ایک نبی فوت ہو جاتا خلافہ نبی اللہ جانشین نبی کھڑا کر دیتا جو بنی اسرائیل کا سیاسی ڈھانچہ قائم رکھتا اللہ لا نبی یبادی فرمایا ہے میری امت کے لوگوں سن لو چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا وسا تکون خلافا میرے جانشین ہوں گے خلافا سرون اور بکثرت ہوں گے کثرت کے ساتھ میری امت میں خلفا آئیں گے جو میری جانسینی کا اللہ کے حکم اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کا ذمہ اٹھائے وسطون خلفا فیکسرون خلفا ہوں گے بکثرت کیونکہ نبی کوئی نہیں آنا میرے بعد ورنہ اگر آنا ہوتا تو بعد میں آنے والے نبی یہ کام کرتے جیسے بنی اسرائیل کا پیٹرن تھا ہم نے آج کیا کیا ہم نے بنی اسرائیل کا غلط پیٹرن اختیار کیا جو بنی اسرائیل یہودیوں نے اور عیسائیوں سلیبیوں نے مسلمانوں کی اسلامی حکومت اللہ کی شریعت اسلام کی قوت کو کاٹنے کے لیے گورنمنٹ آف دا پیپل عوام کی حاکمیت کا حق حاکمیت کا ڈھانچہ کھڑا کیا آج ساری مسلم امہ کے چھپن ستاون ملک اپنے آپ کو اسی اسٹرکچر پر چلا رہے ہیں اسی پیٹرن پر چلا رہے ہیں کہ جی عوامی حکومت ہوگی عوام حاکمیت کا حق رکھتے ہیں اللہ اکبر اب تربیت کس نے کرنا تھی دو لوگ یا مسجد کے علماء یا یونیورسٹی کے پروفیسر صاف ظاہر ہے کہ ملک میں تربیت و تعلیم کا نظام کن دو طبقوں کے ہاتھ میں ہے ایک طبقہ مسجد ممبر و محراب دوسرا طبقہ مدرسہ اسکول کالج یونیورسٹی یہ ہر دو طبقے آپ کے سامنے ہیں چھپن سال آپ کے سامنے ہیں ممبر دینی سے ممبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بحث یہ نقطۂ نظر یہ کنٹراڈکشن یہ تعارف وضاحت کے ساتھ سراحت کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا صرف ایک جواب ہے اس کا کہ جب عالم دین جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تلوار کو گرا دیتا ہے اللہ کی قسم اس کو دنیا گلوب اور دنیا پر اللہ کا دین اسلام اور اس اسلام کی عالمیت اس کی آفاقیت اس عالم سے کوسوں دور چلی جاتی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ الا وجہ البیرت کہتا ہوں اور میں اس میں اکیلا نہیں ہوں بے شمار اسلامی مفکر چیخے چلائے علامہ اقبال کا وہ شعر سامنے ہے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد جب مسجد و مدرسہ محراب کا وارث اسلام کی حمایت تحفظ دفاع کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا بہت بڑا چیپٹر ایکسکلوڈ کر دیتا ہے اللہ کی قسم اس کو دعوت اسلام وسعت اسلام غلبہ اسلام حکومت اسلام یہ سارے بڑے بڑے موضوع اس کی آنکھ سے اوجل ہو جاتے پھر وہ کہتا ہے نسی کہاں غلط ہے بہابی کہاں غلط ہے سنی کو کدھر سے لڑاؤں شیعہ کو کہاں سے کھینچوں اس کی ساری اپروچ مسلم جماعت کے اندر توڑ پھوڑ میں رہ جاتی تمہارے مولوی کا فتویٰ کیا ہے ہمارے فقیر کی بات کیا ہے ساری لڑائی یہاں رہتی آپ سارا ہندوستان دیکھ لو سارا ترکستان دیکھ لو سارا عربستان دیکھ لو بھائی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے گیارہ سال کتنے مہینے تلوار کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے جہاد کے بیان کو تقریر کو ترغیب کو جہادی مارکوں کو شہیدوں کے قابلوں کو محمد گیارہ سال نہیں چھوڑتے اور میں زندگی بھر نہ پکڑوں تو مجھے اسلام کا کتنے پرسنٹ پتا رہے گا پھر یہ بچتا ہے ہم اہل حدیث وہابی ہمارے یہ سلسلے تم دیوبندی تمہارے وہ سلسلے وہ بریلوی ان کے وہ روحانی سلسلے وہ فلاں ان کے یہ پیر فقیر میرے بھائی ویگن بی اللہ کی قسم نظر کمزور ہو جاتی ہے اسلام سمجھ نہیں آتا ہے جب مسجد محراب کا وارث گرجا مندر سلیب اور بت اس سے ٹکرانے کا اس کو گرا کر اشادوں کی آزاد دنیا کو سنانے کا ذہن بھلا دیتا ہے اس بیچارے کو اسلامی پالیٹکس اسلامک ورلڈ آرڈر دنیا سے یہ ساری باتیں اس کے ذہن سے دور ہو جاتی اور رہا ہمارا یونیورسٹی کا نظام جس نے political system social system socio economic order یہ بڑے بڑے خوبصورت لفظی گولے دھوکے جس بیچارے نے یہ پڑھانے تھے وہ سارے کا سارا یونیورسٹی پاکستان کی لاہور اسلام آباد پشاور گولان بولان ملتان کی نصاب انگلستان نصاب فرانس کا نصاب انگریزوں کا نصاب نپولین بونا پارٹ کا نصاب ونسٹن چرچل کا نصاب سارے کافروں کے ملکوں کا اس نے کہاں سے بولنا تھا تو دیکھ لو میٹرک میں سوشل اسٹڈیز یا Pakistan studies physics F O میں پولیٹیکل سائنس گریجویشن میں ایڈوانس پولیٹیکل سائنس ماسٹر اور ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی لیول پر اور سارا نصاب اٹھا کے دیکھ لو اللہ کی قسم روس کے یونان کے فرانس کے کوئی ہاب لاک روسو کو پڑھ رہا ہے کوئی ونسٹن چرچل کو پڑھ رہا ہے کوئی نیپولین بوناپارٹ کو پڑھا رہا ہے سیاسی نظریات سیاسی افکار سیاسی نظام democratic set up social political order سارے ہر یونیورسٹی ہر کالج میں ہر پروفیسر بیچارہ ان کے نوٹس رٹا لگا کے محمدی بچوں کو مس لیڈ مس گائڈ بی ٹریک کرتا ہے چھپن سال چنا کے ذہن یہ بنتا ہے کہ جی تمہاری مسجد میں خطبہ جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے ارے جمہوریت بدھ آج کے دور کا اللہ کی قسم قرآن مجید نے اسلام کے علاوہ ہر نظام کو کہا حکمل جاہلیت یبغون اللہ کا سچا سچا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراط مستقیم خلافت راشدہ عمارت اسلامیہ اللہ کے دین کی حکومت شریعت کی حکومت قرآن کی حکومت حدود کی حکومت اس حکومت کے خلاف تم عوامی سیاسی ڈکٹیٹرشپ عامرانہ نظام چلانا چاہو اللہ کہتا ساری جاہلیت ہے اگر کوئی عقلیت ہے تو وہ اسلامیت ہے دیکھ لو پڑھ لو آئے تھے اتا حکمل جاہلیت یہ بھول انسانوں محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے بعد نبوت و خلافت کے بعد تم اپنے الیکٹورل کالج اپنی شخصی آمریت ڈکٹیٹرشپ یا اپنے جمہوری نظاموں کی پوجا اللہ کہتا ہے حکم الجاہلیہ یا یہ جاہلیت کے نظام ہے جو تم چاہتے میرے بھائی مسلمان بجا طور پر دنیا میں کھڑا ہو کے چیلنج کر سکتا ہے کس کس کو فردی شخصی انڈیویجول ڈکٹیٹرز کو آمروں کو آمروں کو جنہوں نے فرعونوں نمرودوں جیسے نظام دنیا میں شخصی حکومتوں کے نظام کھڑے کیے مسلمان دائی ہے جو ہر عامر کو ہر ڈکٹیٹر کو مطلق العنانیت کو اپنی بات حکومت اپنی بات قانون منوائے اللہ کی قسم ایک بندہ ہے مسلمان ہے جو قرآن سے دلیل پکڑ کے اس کو رد کرے نگیٹ کرے اپوز کرے بتلان کرے نہیں انسانوں پر ایک انسان حاکم نہیں ہو سکتا وہ اپنی مرضیوں سے قانون سازیاں نہیں کر سکتا عوامی مرضی کے بغیر جمہور مسلمانوں کی مرضی کے بغیر ایک امام نماز پڑھائے اللہ کی قسم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے پیچھے مقتدی اس کی امامت پر راضی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی وہ رجول اما قومن وہ لہو کارہون ایک آدمی جو کسی مسجد کی جماعت پر امام بن بیٹھے وہ لہو کارہون وہ اس کو ناپسند کرتے ہو اس کی امامت جائز نہیں اور اکثریت کے وہ مجموعے ہے جو اللہ کی شریعت کے مقابل اپنی قانون سازیاں اور حق کے حکومت استقرار رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جائز اور برداشت اور قبول نہیں فرماتے فرمایا وسط خلفا میری امت تم کو خلیفہ کھڑے کرنے ہوں گے خلیفہ کیسے کھڑا ہوگا قیام خلافت کیسے ہوگا اللہ کے نبی نے بتلا دیا دیکھو میں نے ابو بکر کو عمر کو عثمان کو علی کو کو زبیر کو حاشرہ مبشرہ بل کو ایک میں تمہارے سامنے تھا تم کہہ سکتے ہو اے اے محمد رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم آپ جیسا کردار اخلاق پیش نہیں کر سکتے آپ پر وہی آتی ہے جبریل آ کے بولتا ہے اللہ کلام نام فرماتا ہے اللہ کے رسول نے اپنے پیچھے ایک لاکھ صحابی تیار کر دیے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم یہ کردار لاؤ ان آمن بے مسلم ماں آمن تم بے فقط احتد اگر آنے والے دو ہزار سات عیسوی میں پائی جانے والی امت اسلام اگر وہ ایمان و اسلام کا معیار عقیدہ توحید پر عمل صالح پر اتباع سنت پر اطاعت قرآن و حدیث پر صحابہ کے معاشرے ماحول اس زندگی پر کھڑا کر دیں گے فتح تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے ان کے نظام کامیاب ہوں گے کامران ہوں گے نتیجہ خیز ہوں گے ملک فلاحی ہو جائے وہ ان طلوع اور اگر وہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوں گے فَإِنَّمَاهُمْ فِي فی پھر وہ قرآن سے اسلام سے دوری میں ہوں گے شقاق کے معنی پھٹا ہوا راستہ آج ہم پھٹے ہوئے راستے پر ہیں اللہ کی قسم اسلام کے راستے پر نہیں اسلام سے ہم نے راستہ پھاڑا ہے اسلام کہیں کھڑا ہے ہم کہیں دور ہیں ہمارا ذہن ہماری سوچ ہماری تربیت ہماری حکومت سیاسی جماعت ہماری اسمبلی ہماری پارلیمنٹ ہمارا ووٹ بینک ہمارا سوشیو پولیٹیکل آرڈر سسٹم نظام فی سے ہم قرآن کی مخالفت میں اسلام کی دوری میں میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اصلاح کی طرف آؤ اصلاح کی طرف آؤ دیکھ لو اسرائیل حملہ کر رہا ہے فلسطین پر آج بھی آپ نے سنا کل پرسوں بھی اسرائیل حملہ کر کے چلا گیا ہے فلسطین کے دو گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں حماس اور الفتح وہ کہتے ہیں ہماری حکومت وہ کہتے ہیں ہماری حکومت کوئی ایک ملک اسلامی لے آؤ آپ اللہ کی قسم صرف میرے تیرے پاکستان کی بات نہیں ترکی کو پکڑ لو ترکی اسلامی ملک تھا اب میجورٹی کہتی ہے secular identity secular identity restore کرو محمود نے سومنات توڑے تھے تم نے اللہ کی قسم جمہوریت کے سومنات پالے ہیں جھڑے ہیں بنائے ہیں اور پوجے ہیں یاد ہے نا غز نبی محمود اس نے ہند کا سومنات توڑا تھا ہم نے کیا کیا ہم نے جمہوریت کا سومنات کھڑا ہم اس کو پوج رہے کہاں اسلامی ترکی لگ بھگ اٹھائیس ملک اسلامی ترکی کے تابع تھے سارا افریقہ مراکش الجزائر مصر پیونس لیبیا اور سارا خلیج سب شام اردن ترکی کے تابع اور ترکی عثمانی خلافت کا تخت سب کو یاد رہنا چاہیے نا کہ عثمانی خلیفہ تھا خلیفہ سلطان عبد الحمید یہودیوں کا وفد آیا سلطان عبد الحمید کے پاس عثمانی خلیفہ کے پاس ہم یہودی یروشلم شلم میں زمین خریدنا چاہتے ہیں کچھ ٹکڑے ہمیں بیچ دو اس نے کیا کہا خلافت عثمانیہ کا آخری خلیفہ اس نے یہودی بدت سے کہا بیت المقدس کی زمین ترک خلیفہ کی ملکیت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تم کو بیچ دے یہ ارض الاسلام ہے میں خلیفہ اسلام ہوں میں اسلام کی زمین یہودیوں کو بیچ نہیں سکتا ہم نہیں سمجھتے اللہ کی قسم اسلام کا سیاسی نظام اسلامی خلافت اور اس کی قوت آخری خلافت ترکی تھی جس کے بعد کسی مسلمان ملک میں عوامی پارلیمنٹ قائم ہو جاؤ تاریخ کو اٹھا کے پھر سے دیکھو دیکھنا پڑے گی یہ پارلیمنٹ جو آج مسلمانوں کے ملکوں میں مقدس سیکرڈ برتر یہ سارے لفظ ہم پارلیمنٹ کے لیے بولتے ہیں سیاسی نظام میں ہم نے پارلیمنٹ کو بہت بڑا درجہ دیا جمہوریت کی بھی دو قسمیں بنا دی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی اللہ کی قسم عالم اسلام ملت اسلام اس لفظ پارلیمنٹ اس اطلاع سے ناواقف تھی جب تک ترکی میں عثمانی خلیفہ قائم تھا کسی عالم اسلام کے ملک میں یہ پارلیمنٹ کا لفظ ہجے حروف کا بولا نہیں جاتا وسطون خلافا اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں خلفا ہوں گے اگر وہ نہ ہو تو وہ قائم کرنا پڑیں گے خلافت کا قیام فرض ہے ہنفیوں اہل حدیثوں شافیوں ہمبلیوں اللہ کی قسم خلافت کا قیام مسلم اما پر فرض ہے میں آج کے جمعہ میں اس سے آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں علاوہ بدول بصیرت کیسا فرض ہے ساری امت مسلمہ ساری امت مسلمہ باللہ گناہ گناگار ہے گناگار اللہ کی طرف سے گناگار ہے جب تک یہ امت نبی کی جانشین خلافت کو کھڑا نہیں کر چاہے ادارہ موتمر عالم اسلامی ہو چاہے ادارہ رابطہ عالم اسلامی ہو چاہے ادارہ اسلامی ملکوں کی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کا فورم ہو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ساری امت قاتبتن ہر حنفی ہر حنبلی ہر شافعی سارے مالکی سارے اہل حدیث گناگار ہیں جب تک یہ محمد کی جان خلافت اسلامی یا نہیں کر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نفل فرض نفل عمل تھا کہ کر لو تو ثواب ہو جائے گا نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں اس مسئلہ پر کبھی مسلمان ملکوں میں سیمینار ہوتا ہے کہ کسی حق کے دہائی کو اپنی آواز پہنچانے کا موقع ملے او فقی ہو محدث ہو اللہ کی قسم صدر مدرس ہو گناہوں کے فکر کرتے ہو سب سے بڑا گناہ اس وقت امت کے اندر خلافت کا وجود نہیں ہے اللہ کی قسم گناگار عالم ہے گناگار مفتی ہے گناگار سیاستدان ہے گناگار اسلامی حکمران ہے ہر ایک چھپن ملکوں کا عالم اسلام آج دنیا میں اسلامی نظام ہی کوئی نہیں کہ جی یونائٹڈ نیشن پھر جنرل اسمبلی پھر سیکورٹی کونسل ہم اپنے کسی گریجویٹ کے سامنے بات کریں وہ کہے گا مول صاحب کہاں کی بات کرتے ہو آپ کہاں رہتے ہو میں تو دو ہزار سات میں کھڑا ہوں میرے سامنے دنیا کا مانیٹر یونائٹیڈ نیشن ہے سیکورٹی کا کسٹوڈین سیکورٹی کونسل ہے آپ کس خلافت کی بات کرتے میں نہیں جانتا اللہ کی قسم جب گریجویٹ یہ کہہ دے گا تو مول بھی پھنسے گا اللہ کہے گا بول اور اسلامی شریعت کے وارث و عالم بول تو حدیث کی کتابوں میں خلافت کا باپ پڑھتا تھا اسلامی تاریخ میں محمد کی جانشینی کا ذکر لکھا تھا تو بول کے بیان نہیں کرتا تھا خلافت اسلامیہ کا قیام نہیں کرتا تھا ڈیموکریسی بت بن گیا ہے پوجا جا رہا ہے سوشلزم بت بن گیا ہے پوجا جا رہا ہے بت تھا جہاد نے توڑا ہے ورنہ وہ بھی اس طرح کی نظام کارل مارکس اور لینن کا کمیونزم پوجا جاتا تھا روس کے سارے زیر قبضہ ملکوں میں کمیونزم تھا کمیونسٹ پارٹیاں تھیں اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کی قبروں پر رحمتیں نازل کرے جنہوں نے جہاد کی تلوار سے کمیونزم کو توڑا تو میرے بھائیوں یہ سومنات ہیں سومنات اس دور کے اندھی امت کھڑی ہے اللہ کی قسم ایسے بچے کی طرح جو میلے میں کھو گیا ہے وہ بچہ جو ابھی اپنا بالغ نہیں ہے اپنا گھر کا راستہ نہیں جانتا باپ کا نام شہر کا پتہ خاندان قبیلہ نہیں جانتا میلے بھرے پورے میلے میں اس بچے کا ہاتھ اس کے باپ کے ہاتھ سے انگلی چھٹ گئی ہو جیسے وہ بچہ کھڑا رو رہا ہوتا ہے اللہ کی قسم یہ امت اسلام اس وقت ماں بین الامم قوموں اور امتوں کے میلے میں ایسے کھڑی رو رہی ہے نہ اس کو اس کے گھر کا پتا ہے نہ اس کو اس کے وارث کا پتا ہے اور نفلوں فرضوں کے و گنا ڈھونڈنے والوں اللہ کی قسم سب سے بڑا گناہ اس میں ہے اور سب سے زیادہ ثواب اس میں اللہ کے دین کو کھڑا کرو اسلامی خلافت کو قائم کرو کافروں کے نظاموں کو گراؤ ان کے مقابل اللہ کا دیا ہوا نظام محمد رسول اللہ کا بتلایا ہوا سکھایا ہوا پڑھایا ہوا ابو بکر کی کوچنگ عمر کی مانیٹرنگ محمد رسول اللہ نے کی خلافت اسلامیہ کا نظام اللہ کی قسم اس کو قائم کرنا اس سے بڑا ثواب کسی چیز میں نہیں اور اس کو گرا ہوا برداشت کرنا اس سے زیادہ گنا کسی چیز میں علامہ اقبال جو ایک بڑے مفکر پاکستان کے تصور کے بانی مانے جاتے ہیں انہوں نے اس بارے میں بہت قلق غم دکھ اور فکر انگیز گفتگو رکھی ہے جمال الدین افغانی رحمہ اللہ نے اس بارے میں امت اسلامیہ کے سوئے ہوئے وجود کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگانے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم بالکل ایک زبان ہو یا کوئی اچمبا بیان ہو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذرائع خارجہ جمع ہوتے ہیں سارے کے سارے اسی انگریزی نظام انگریزی پروفیسر انگریزی سلیبس سب اسی کے پڑے ہوتے ہیں آنکھ پر اینک وہ ہے جسم پر وردی وہ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا سی تو یا نہیں یا مہول اندھیرے میں ٹکرے مار کے بیچارے چلے جاتے یاد رکھو یہ پاکستان اللہ نے دیا یہ اسلام پر بنا دیگر ممالک قومیت پر بنے کوئی عربیت پر کوئی اجمیت پر اللہ کی قسم میرا تیرا پاکستان اسلامیت پر بنا چاہیے یہ کہ پاکستان اٹھے دنیا میں بولے امت کا اتحاد خلافت کا قیام کافروں کے سیاسی معاشرتی اقتصادی تعلیمی نظاموں کا بائیکاٹ قرآن کے فرمان اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق مکمل اسلامی نظام اسلامی اتحاد اس کی دعوت اور پیغام پاکستان سے جانا چاہیے یہ قربانیوں کا ملک شہادتوں کا ملک انگریز اور ہندو کے ساتھ لڑ کر حاصل شدہ ملک آپ جاؤ کل کا نوائے وقت اٹھا لو نوائے وقت کو ایک عادت ہے وہ اہم موقع پر قائد اعظم کا کوئی فرمان نشر کرتا ہے کل کا قائد اعظم کا بیان پڑھو نوائے وقت نے چھاپا انیس سو پینتالیس کی تقریر کا اقتباس قائد اعظم مرحوم نے صاف کہا نہ ہندو ہمارا دوست ہے نہ انگریز ہمارا دوست ہے ہم کو ان دونوں سے لڑ کر اپنی منزل حاصل کرنا ہو میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نازک مزاج نازک مزاج اسلام آبادی کہیں یہ نہ کہیں کہ تم وہ بات کہتے ہو جو نہیں سنی اللہ کی قسم آپ نے کانوں میں روئی ٹھوس رکھی ہے ورنہ افغانی جمال الدین نے کہا علامہ اقبال نے کہا محمد علی جناح نے کہا شاہ ولی اللہ نے کہا اس دور کے عظیم مفکر اسلامی دائی سب یہ کہتے رہے کہ یہ امت یہ خطہ یہ اسلام کی عالمیت اور اتحاد کا دائی بنے میرے بھائیوں یاد رکھو عقیدہ دولت ہے عقیدہ اور عقیدہ